ہمیں محاصرہ کر کے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ذلت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کبھی ترقی کے نام پہ کبھی تہذیب کے نام پہ کبھی سیشن کے نام پہ کبھی بلندی کے نام پہ کبھی تہذیب و ثقافت کے نام پہ حالانکہ یاد رکھو ہمارے لیے نہ کسی کی تہذیب ہے نہ کسی کی ثقافت ہے نہ کسی کی شکل ہے نہ کسی کا مزاج ہے نہ کسی کی چال ہے نہ کسی کی چلن ہے ہمارا جینا نبی جیسا ہمارا مرنا نبی جیسا ہماری شکل نبی جیسی دنیا والوں تم اپنے ہیٹ پہ فخر کرو مجھے نبی والی ٹوپی اور پگڑی پہ ناز ہے فخر ہے تم اپنی داڑیاں منڈا کے ہے پہاڑوں کے پہاڑوں کے اوپر لگے ہوئے سب سے اور آبشاروں سے زیادہ حسین لگتی ہے مجھے آسمان کی چاندنی سے زیادہ نبی کی داری حسین لگتی ہے مجھے نبی مجھے نبی کے لباس سے عشق ہے محبت ہے مجھے دنیا کا ہر لباس نبی کے لباس کے مقابلے میں ننگا پن نظر آتا ہے فضول نظر آتا ہے مجھے نبی کے قدموں میں جنت نظر آتی ہے جس سر زخمی ہے منہ زخمی ہے ٹانگے زخمی ہے کہاں جا رہا ہے گھسٹ گھسٹ کے جا کے نبی کے قدموں پہ سر رکھ کے جان اللہ کو دے دی اور دنیا والوں ہمیں زخمی کرو ہمیں تانے دو ہم گھسٹ گھسٹ کے پہنچیں گے تو نبی کے قدموں تک پہنچیں گے